حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خود حسین رضی اللہ سامنے آ گئے انہوں نے سرخ پہن رکھی وہ چلتے تھے تو قمیضوں کی وجہ سے لڑکھڑاتے تھے یعنی گرتے پڑتے آ رہے تھے آپ ممبر سے اترے انہیں اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ اپنے قمیصوں میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں ممبر سے اترا اور انہیں اٹھایا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھیاسی